حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو تینتیس